<coughs> آپ کے سامنے اور سے اللہ مزید صفات کو ذکر کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والے کفار اور منافقین کا ذکر ہے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے پھر کفار کا ذکر ہے اور اس کے بعد منافقین کا ذکر تو یہ ایمان والوں کا تذکرہ چل رہا ہے ایمان والوں کی صفات کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کا جو آپ پر جو کچھ نازل ہو چکا کیا نازل ہو چکا تورا تورا وغیرہ گی ان دونوں کے علاوہ جو ہے یہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ جو پہلی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ان کا ذکر ہے ذہن میں ایک سوال سا آتا ہے ذہن میں سوال آتا ہے وہ سوال آواز ٹھیک ہے رہی ہے آواز ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے الحمد للہ تو عبداللہ اللہ عبلیہ السلام نبی اللہ کی اہل کتاب لیتے تھے آپ نے گزشتہ کتابوں پر ایمان لایا امریکہ پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے پھر ذہن کے اندر سوال سا آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب پر ایمان لے کر آئے ہیں تو کتاب کے اندر تو تحریف ہو چکی تھی وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کے اندر جو تحریف ہو چکی تھی اس کا جواب ذہن میں رکھے کہ ایک ہے اس کو حق ماننا کہ یہ کتاب حق ہے یہ نبی پر حق ہے اس پر ایمان لے کر آنا اور ایک ہے اللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب پر یقین رکھتے تھے اس کو حق مانتے تھے اور ان میں وہ احکامات جن میں تحریف نہیں ہوئی تھی اس پر عمل کرتے تھے اور آپ غلط گنا والے کام سے بچتے ہیں یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں معلوم ہوا کہ جو گزشتہ کتابوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن قرآن پر ایمان نہیں لاتے وہ بھی ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ ایمان والے نہیں ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں یا لمون پختہ یقین علم یقین جسے کہتے ہیں علم یقین رکھتے ہیں ہے آگے ذکر کر دیا الموسنا نہ بے معذو گرا یہ جن لوگوں کا ذکر ہوا جن کی صفات بیان ہوئی یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر دیکھو جیسے بندہ سواری پر ہوتا ہے تو جیسے موٹر سائیکل پر تو اس بندے کو اس موٹر سائیکل پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے جس طرح چاہے مرضی موڑ دے جس طرح چاہے مرضی چلائے تو یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہے یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے یعنی پورے پورے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ پناہ والے ہیں کامیابی والے ہیں دیکھو الا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ سارے پھر ہم کیوں لے کر آئے یو قیلون اور مختلف ان کے اندر موجود ہے کہ وہ سارے ایمان والے کامیاب ہیں وہ سارے یقین رکھتے ہیں پھر ہم کیوں لے کر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ کامل کامل ہدایت یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ صفات موجود ہے یہ کامل ہدایت پر یہ کامل یقین رکھتے ہیں اور کامل ہدایت پر ہے الفائزون بالجنت الناجون من النار تو المفلحون کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیسے کامیاب ہیں ایسے کامیاب کہ الفائزون بالجنتی کہ جنت میں جائیں گے اور اناجون النار اور جہنم سے نجات حاصل کریں گے یہ ایمان والوں کا ذکر مکمل ہو گیا اب آگے کفار کا ذکر آ رہا ان الذین کفروا یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ابھی جہل و ابی لہب و نحویما جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہے وغیرہ سواء علیہم انذرتہم برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو کہ انذرتہم کہ ان کو ڈرایا جائے اچھا جی سوال ذہن میں آتا ہے یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جب قرآن حکیم ہدایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ تو مسلمان ہو جاتے ہیں جیسے بہت سارے صحابہ مسلمان ہو گئے تھے تو آیت کے اندر آ رہا ہے سوا ان علیہ برابر ہے کہ ان کو ڈرایا جائے ام ڈرایا جائے لا یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس میں سے تو یہ کیوں ایسا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل ہے ابو لہب ہے یہ والے کفار مراد ہے جن کے بارے میں ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لے اچھا جی دیکھیے آگے آپ کو بات یار پڑھنے آپ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو پریکٹس کے ساتھ میں جب پڑھوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی دیکھیں اصل میں یہ انضرتا ہوں دو حمزہ جمع ہو گئے اب یہ دو حمزہ کیسے پڑھنے ہیں اس میں پانچ قسم کے قرات ہیں اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں جو مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہیں پہلا طریقہ بے تحقیق الحمض دونوں حمزوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا کیا مطلب تحقیق کے ساتھ پڑھنا کو میں پڑھتا ہوں ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم دونوں کے اندر جھٹکا ا انذرتهم اس کو اس کا تحقیق ایک راتوں میں دوسری قرات و ابدالی ثانیتی الفن دوسرا حمزہ جو ہے اس کو الف سے بدل دیں دوسرا حمزہ اس کو الف سے بدل دیں جیسے اگلے اگلے والا حمزہ کو میں نہیں پڑھتا آنذرتہم تو علی اس کی جگہ میں نے الف پڑھ لیا آنذرتہم آنذرتہم سواء علیہم اچھا پہلا حمزہ جھٹکے کے ساتھ اور دوسرا حمزہ جھٹکے کے ساتھ نہیں آہستہ تسہیل کرنی ہے دوسرے حمزہ کے اندر وہ تسہیل ٹھیک ہو گیا دیکھیں دوسرا حمزہ بالکل آسانی کے ساتھ اس میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے پہلے حمزے میں جھٹکا ہوں کتنی خیراتیں ہوں گی تین نمبر چار و عید خالی الفم بین المسلتی ولفرا ایک ہے الف جس کے اندر تسہیل کرنی ہے وہ کون سا الف ہے وہ کون سا ہے کون سا حمزہ ہے جس میں تسہیل کرتے ہیں دوسرا ٹھیک ہے دوسرے والے حمزہ اس حمزہ اور پہلے حمزہ یہ جو اوکھرا لکھا ہوا اس سے مراد پہلا حمزہ ہے تو وہ حمزہ جس میں تسہیل کرتے ہیں اور اس سے پہلے والے حمزہ اس کے درمیان الف داخل کر دیں گے ٹھیک ہے الدال سانی علی پن آرتا السلام علیکم آواز آ رہی ہے السلام علیکم آواز آ رہی ہے کتاب کے بغیر کتاب آپ نے یہ جو دو حمزہ ہے ان میں ایک ان دونوں کے درمیان الف دیکھ کر آئے دونوں میں تحقیق ہے دیکھتے کے ساتھ اور الف کو نکال دے اندر الف کو نکال دیا دو خیراتیں ہوگی نمبر تین یہ جو اس تصویر کی صورت میں یہ جو پہلے والا حمزہ ہے اس کے اور تصحیح والے حمزہ کے درمیان الف کو لے کر آئے نمبر پانچ اس دوسرے کو الف سے بدل دیں پانچ قراتیں مکمل ہو گئی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں دو حمزوں کے درمیان الف لے کر آئیں پہلی قرات بن جائے گی کتاب کی ترکیب سے ہٹ کر میں بتا رہا ہوں اندرتا ہوں دونوں حمزہ جھٹکے کے ساتھ الف نکال دیں نکال دیا تو نمبر تین یہ حمزہ جو دوسرا ہے تسلیم کرنی ہے اور نہ لے کر آئے

یہ پانچ کراتے ہیں اب ذرا کتاب کے اندر دیکھیے تحقیق نمبر ایک ثانیہ دوسرے کو بدل دیں الف سے الفن وہ تسہیل اور دوسرے کے اندر تسہیل کر دیں اچھا یہ واؤ جو آ رہا ہے یہ واؤ جو ہے ماں کے معنی میں ٹھیک ہے کہ اس دوسرے کو تسہیل کر دیں لیکن ساتھ ساتھ آپ الف بھی شامل کر دیں بین المسلفی والاخرى وہ حمزہ جس میں تسہیل ہے اور پہلے حمزہ کے درمیان آپ الف بھی داخل کر دیں قطر کی اور تسہیل کو چھوڑ دیں یعنی الف کو دوسرے حمزے کو الف بنا دیں تسہیل نہ کریں امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یعنی نہ ڈرائیں کو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کے علم کے مطابق ان کے بارے میں اسی طرح ہے فلا تسمع ایمان ایمانہم اور آپ سمع نہ رکھیں لالچ نہ رکھیں ان کے ایمان کے بارے میں بل انذار و اعلام مع تخویف انذار کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انذار کہتے ہیں اعلام بردار کرنا لیکن خبردار کیسے کرنا مار بھی ڈرانے کے ساتھ ڈراتے ہوئے خبردار کرنا یہ بتا دیجیے باقی کر لیں گے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو السلام علیکم